وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے